على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام الحمد للہ ماہ ربیع الاول کی آمد آمد ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ مبارک اور مقدس مہنا اپنی آن و بان کے ساتھ شان کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے اور ہم لوگ بھی بہت جلد اس ماہ میں کچھ گھنٹوں میں اگر چاند کل نظر آ جاتا ربیع الاول کی ساعتوں میں ہوتے لیکن انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہم اس ماہ مبارک کا اور اس ماہ معطر کا پرجوش استقبال کرنے والے ہیں ہماری زندگیوں سے یا ہم سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہماری زندگیوں سے سنتیں چھوٹتی جا رہی ہیں لے دے کر رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یا عید الفطر کا چاند دیکھنا یہ ہماری عادت ہو چکی ہے ہر چاند کو دیکھنا اور دعا پڑھنا اللہ اہل علینہ بل والایمان والسلامتی و سلامتی ول اسلام ربی و رب اللہ یہ سنت ہے آج یقینی طور پر ماہ ربیع الاول کا ہلال ہمیں نظر آنے والا ہے اور اللہ کرے کہ اس سنت پر ہمارا عمل ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کی اپنی الگ شان ہے الگ خاصیت ہے اور ہر پیغمبر اپنے ساتھ ایک خاص موجزہ قوم کے لیے لے کر آیا لیکن اللہ تبارک تعالی نے میرے اور آپ کے آقا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ شان ہی سے پیدا فرمایا ایک الگ شان ہی سے مبوس فرمایا آپ کی ہر چیز اللہ نے نرالی بنائی اللہ نے بھیجا تو بھیجنے میں جو ترتیب بنائی وہ ترتیب بھی نرالی اور جو ماں کو چنا وہ ماں نرالی جس باپ کا انتخاب کیا وہ باپ نرالا جس خاندان کو اللہ نے چنا منتخب کیا وہ خاندان نرالا اور جس مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا وہ مکہ مکرمہ نرالا جس مہنے کو آپ نے اللہ نے آپ کی ولادت کے لیے منتخب فرمایا وہ مہنا نرالا اور جو دن آپ اس دنیا میں ورود مسعود فرمائے بابرکت آپ نے قدم رنجا فرمایا وہ دن نرالا اور جس سہانے وقت کے اندر آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ وقت نرالا یہ عجیب شان ہے اور میرے اور آپ کے ایمان کی زیادتی کے لیے تخویت کے لیے کہ کہیں کبھی کسی دل کے گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ بھائی کس نے پیغمبر کو دیکھا ہے اور کس نے صحابہ کو دیکھا ہے اور پیغمبر کی سیرت تو یہ علماء بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں لیکن کیا ربیع الاول کا مہینہ ایک اتفاقی بات تھی کیا پیر کا دن ایک اتفاقی بات تھی کیا بی بی آمینہ کا حمل ایک اتفاقی بات تھی کیا آپ کے والد عبداللہ انتخاب کرنا کیا ایک اتفاقی بات تھی کیا قریش کے خاندان میں آنا کیا ایک اتفاقی بات تھی مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہونا کیا ایک اتفاقی بات تھی پیر کے دن آنا کیا ایک اتفاقی بات تھی صبح کے سہانے جنتی موسم کے وقت میں آنا کیا ایک اتفاقی بات تھی اگر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑا ہے اگر اہل عرب کے کافروں نے اور مشرکوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر اہل عرب کے دشمنان اسلام نے نبی کے ہاتھوں پانی کا چشمہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ابو جہل نے آنکھ سے اس نبی کے جو معجزے کو دیکھا اور جن لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو دیکھا اور جن لوگوں نے زمین سے درخت نکل کر آ کر آپ کی بات ماننے کو دیکھا اور جن لوگوں نے حجر و شجر کو پتھر کو درخت کو السلام وسلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا میرے اللہ کی قسم یہ بارہ ربیع الاول یہ پیر کا دن یہ عبداللہ کا انتخاب یہ آمینہ کا انتخاب یہ بک مکرمہ کا انتخاب اس معجزے سے کچھ کم نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب کے کئی جو ہے بیٹے تھے کسی کا نام عبد المناب تھا کسی کا نام عبد الشمس تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس توحید کے متوالے کے لیے سورج کے بندے کا منتخب انتخاب نہیں فرمایا شمس کے معنی سورج کے مناف کے معنی بدھ کے بدھ کا بندہ ہو سکتا تھا کہ آخا عبد مناف کے گھر میں آ سکتے تھے آخا ہو سکتا تھا عبد شمس کے گھر میں آ سکتے تھے لیکن جو آخا دنیا میں آ کر توحید کا درس دینے والے تھے جو آخا دنیا میں آ کر شرک اور پرستی کو ختم کرنے والے تھے اگر اس آقا کے باپ کا نام عبد شمس ہوتا کہ سورج کا بندہ ہے چاند کا بندہ ہے آسمان کا بندہ ہے لات اور مناب کا بندہ ہے تو قوم کہتی کہ جس کا باپ بتوں کا پجاری تھا آج وہ توحید کا درس لے کر آ رہا ہے آج وہ لا الہ الا اللہ کی لا کی تلوار سے لات اور مناب کے بتوں کے سر کو قلم کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبد المطلب کی اولاد میں سے نہ عبد مناف کا انتخاب پروایا نہ عبد شمس کا انتخاب پروایا نہ عبد قبر کا انتخاب پروایا آخا کے والد کا نام تھا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عبداللہ تھا کہ یہ توحید کا متوالا اللہ کے بندے کے گھر کے اندر پیدا ہوگا اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دہشت گردی کا الزام لگے گا ایک زمانہ آئے گا کہ نبی کو گالیاں دی جائیں گی ایک زمانہ آئے گا کہ ڈنمارک کا کوئی ڈاکو آپ کے حق کے اندر کارٹون بنائے گا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نبی بدر کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا تھا اور آپ نے خندق اور تبوک کے ذریعے سے تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا تھا نبی نے جبر کیا تھا نبی نے زبردستی کی تھی آقا کے کئی جو ہے آپ کے والدہ کی بہنیں تھیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بی آمینہ کا انتخاب پروایا آمینہ کے معنی عمل والی کے آتے ہیں عبداللہ کے معنی اللہ کے بندے کے آتے ہیں اللہ کا بندہ توحید کا درس لے کر مدرس بن کر معلم بن کر شرک کے بتوں کو گرائے گا اور آمینہ کے بطن میں پیدا ہو کر دنیا کو امن کا پیغام دے گا یہ بی بی آمینہ کا آنا اتفاقی بات ہے یہ عبداللہ کا آنا اتفاقی بات ہے میرا رب چاہتا رشیا میں آخا کو مبوس فرماتا میرا رب چاہتا اس وقت کے قیصر و کسرا کے محلوں کے اندر میرے آقا کو مبوس فرماتا میرا رب چاہتا روم کے اندر آقا کو بھیجتا میرا رب چاہتا ایران کے اندر بھیجتا میرا رب چاہتا ہندوستان کے اندر بھیجتا میرا رب چاہتا یو ایس اے کے اندر بھیجتا میرا رب چاہتا برطانیہ کے اندر بھیجتا میرا رب چاہتا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر آقا کو مبوس فرماتا یہ سب زمین اللہ کی بنائی ہوئی تھی اللہ مختار کل تھا کہ وہ جہاں سے چاہتا عبداللہ کے گھرانے میں بی بی آمینہ کے وطن سے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجتا نہ اس نے ہندوستان کا انتخاب فرمایا نہ اس نے ایران کا انتخاب فرمایا نہ اس نے پاکستان کا انتخاب فرمایا اگر انتخاب فرمایا مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا مکہ مکرمہ کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف میں اور آپ کی قسلتوں میں اور آپ کی صفات میں اللہ نے ایک صفت یہ بنائی کہ آپ قبر بھی ہیں آپ منیر بھی ہیں آپ شمس بھی ہیں آپ سراج بھی ہیں آپ ایک روشن چراغ بھی ہیں آپ ایک چمکتے ہوئے ستارے بھی ہیں آپ ایک روشن چاند میں ہیں سورج بھی ہیں بتائیے یہ چاند اور سورج یہ چراغ اگر کنارے رکھ دیا جاتا تو فائدہ اتنا نہ ہوتا جتنا کہ دنیا کے بیچوں بیچ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے مکہ مکرمہ پوری دنیا کا بیچ و بیچ ہے اللہ نے اس چراغ کو بیچ میں رکھا تاکہ یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیا وہ کہہ سکے اے لوگوں میں تمہارے تمام کی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ چراغ دنیا کے چپے چپے میں اس کی کرنے جانی تھی اور آپ لائٹ کو درمیان میں رکھیں پورا کمرہ منور ہوگا آپ کنارے رکھیں اس پار والا حصہ اس کی روشنی مدھیم جائے گی میرے اللہ نے آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبوس فرمایا مکہ مکرمہ نے یہ کوئی اتفاقی بات ہے عبداللہ کا انتخاب سمجھ میں آیا بی بی آمینہ کا انتخاب سمجھ میں آیا مکہ مکرمہ کا انتخاب سمجھ میں آیا اور آگے بڑھیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سال کے بارہ مہینے تھے بظاہر رمضان کا مہنا قرآن کا مہینہ تھا بظاہر رمضان کا مہینہ اعتقاف کا مہینہ تھا رمضان کا مہنا شب قدر والی مہنا تھا رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ تھا رمضان کا مہینہ ذکر و اسکار کا مہینہ تھا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہنا تھا رمضان کا مہنا تراوی کا مہینہ تھا رمضان کا مہنا سوم قیام کا مہنا تھا اللہ اگر چاہتا بابرکت محلوں کے اندر رمضان المبارک کے اندر بھیجتا میرا اللہ چاہتا ذل حجہ کا مہنا حج کا مہنا تھا عمرے کا مہنا تھا صفا مروہ کی سعی کا مہنا تھا مینا مزدلفہ اور عرفات کے قیام کا مہنا تھا اور جمرات اور شیاطین کے کنکریوں کا مہینہ تھا میرے اللہ نے نہ شوال کا انتخاب فرمایا نہ رمضان کا انتخاب فرمایا نہ ذلحجہ کا انتخاب فرمایا اللہ نے میرے محبوب کائنات کے مولا سید الانس سید الجن اور سید الاولین اور سید الاخرین شافی محشر ساخی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ورود مسعود کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے ربی کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں ربی کے معنی خوشگوار موسم کے آتے ہیں میرے آخا آئے تو ظلم چھٹ گیا دنیا کے اندر خوشگوار موسم آ گیا میرے آخا آئے عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا عورتوں کو ان کا حق دیا گیا عورتوں کے حق کے اندر ان کے لیے موسم خوشگوار بن گیا میرے آقا کو اللہ نے موسم خوشگوار کے اندر موسم بہار کے اندر بھیجا آئے تو ظلم ختم ہوا آئے تو شرک ختم ہوا آئے تاریخی ختم ہوئی آئے بت پرستی ختم ہوئی آئے غلامیوں پر ظلم اور ستم کی حدیں جو ہوا کرتی تھی وہ ختم ہوئی آئے جی حالت ختم ہوئی آئے ان کی بہار آئی آئے جنت کی بہار آئی آئے جنت کی خوشبوئیں آئی آئے اپنے ساتھ خوشبوئیں لے کر آئے عرش کی بہاریں لے کر آئے میرے اللہ رمضان میں بھیج سکتا تھا ماہ ربیع الاول کے اندر موسم خوشگوار کے اندر بھیج کر پورے عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوشگوار فضا کو قائم کر کر مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جو میرے محبوب سے جڑتا ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے اٹھ اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا مسواک سے شروع ہوتا ہے اس کا اٹھنا اللہ کے نام سے الحمد للہ بادما اماتنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کا دن خوشگوار ہو جاتا ہے وہ تحجد پڑتا ہے یہ آقا کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں تحجد ملی اس کی دن خوشگوار ہو جاتا ہے وہ فضر پڑتا ہے اس کا یوم خوشگوار ہو جاتا ہے یہ آقا کے جوتوں کے صدقے میں فجر ملی آقا نہ ہوتے ہمیں نماز نہ ملتی آقا نہ ہوتے ہمیں ہمیں قرآن نہ ملتا آخا نہ ہوتے ہمیں روزہ نہ ملتا آخا نہ ہوتے ہمیں صداقت نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں عدالت نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں سچائی نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں اخوت نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں بائی چارگی نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں جنت نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں جنت کے غلمان نہ ملتے آخا نہ ہوتے ہمیں جنت کی ہورے نہ ملتی آخا نہ ہوتے ہمیں حوض کا پانی نہ ملتا آخا نہ ہوتے ہمیں عرض کا سایہ نہ ملتا آخا نہ ہوتے انسانیت نہ ہوتی آخا نہ ہوتے مواصلات اور بھائی چارگی نہ ہوتی آخا تھے آخا آئے ماہ ربیع الاول کے اندر آخا موسم خوشگوار کے اندر انسانیت ملی صداقت ملی عدالت ملی حور ملے غلمان ملے عرض کا سایہ ملا اس لیے میرے اللہ نے آپ کے لیے جو موسم کو چنا اور جس مہینے کو چنا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا یہ کوئی اتفاقی بات ہے ابو جہل کو اپنے ہاتھ کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑتا ہوا سن کر اتنا اس کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنا کہ آخا کی آمد سے ایک امتی کو خوشی ہو رہی ہے کہ عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں بیوی آمینہ آپ کے والدہ محترمہ ہے اور آپ کی دائیا آپ کو دکھ پلانے والی عورت اس زمانے کے اندر دودھ پلانے والی عورتوں کا پورا قافلہ آیا تھا میرا رب چاہتا ایک وہ عورت جو خوبصورت تھی ایک وہ عورت جو مالداروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی تھی ایک وہ عورت جس کا بہت ڈیمانڈ تھا اور جو بہت مطلوب اور وانٹڈ تھی میرے آقا کو اس کے حوالے کر سکتے تھے دائی حلیمہ اور بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دبلی پتلی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی جن کے اونٹوں کے تھنوں کے اندر اور جن کے بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ سوکھ چکا تھا اور بچے تقسیم ہو چکے تھے میرے اللہ کو منظور تھا کہ عبداللہ کا انتخاب یہ اتفاقی نہیں تھا آمینہ کا انتخاب یہ اتفاقی نہیں تھا یہ مکہ مکرمہ کا سلیکشن یہ اتفاقی نہیں تھا یہ ماہر ابی کا انتخاب یہ جو ہے اتفاقی نہیں تھا اسی طریقے سے دائی حلیمہ کا انتخاب بھی یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اور عورت کو دے سکتا تھا میرے رب نے بتایا کہ میرے محبوب کے اندر اور میرے محبوب کے اندر جیسے عبداللہ کی توحید ہے میرے محبوب کے اندر بی بی آمینہ کا امن ہے میرے محبوب کے اندر حرم مکی کی امن ہے میرے محبوب کے اندر ماہ ربیع الاول کی خوشگواری ہے تو اسی طریقے سے جس خاتون نے میرے محبوب کو دودھ پلایا وہ کوئی اور خاتون نہیں اس کا نام حلیمہ ہے حلیمہ کے معنی برد باری کے حلیمہ کے معنی صبر کرنے کے حلیمہ کے معنی ظلم کو دفع کرنے کے میرے محبوب نے جس عورت سے جس خاتون سے دودھ پیا اس میں برد باری پیدا ہو گئی اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گیا اس کے اندر وہ جوہر پیدا ہو گیا کہ وہ ظلم اور تشدد اور دہشت گردی کا وہ مقابلہ کر سکے اور عورتیں اور عورتیں آپ کے قسمت میں آ سکتی تھیں لیکن تمام کا بٹوارا ہو چکا تھا بی بی حلیمہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا چلو اس یتیم کو لے لیں لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جس یتیم کو وہ لینے والی تھی وہ جنت کا شہزادہ تھا جس یتیم کو وہ لینے والی تھی وہ اللہ کا محبوب تھا جس یتیم کو وہ لینے والی تھی وہ امام الانبیاء تھا جس یتیم کو وہ لینے والی تھی وہ در یتیم تھا اور جس یتیم کو وہ لینے والی تھی وہ امام الانبیاء سعید الانبیاء سعید الاولیاء سعید الاقدار سعید الشہداء تھا اور جس یتیم کو لینے والی تھی کیا پتا تھا کہ سب سے آگے اس کی اٹھنی اس کے صدقے میں جانے والی تھی جس یتیم کو لینے والی تھی اس یتیم کے جوتوں کے صدقے کے اندر ان سو کے تھنوں کے اندر دودھ لبریز ہو چکا تھا جس یتیم کو اس نے لیا تھا اس کے برکت سے جوتوں کے صدقے میں اس گھر وہ گھر مالا مال ہو چکا تھا ان کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ آ چکا تھا اور ان کی جو بکریاں تھیں اور جانور تھے وہ تر و تازہ ہو چکے تھے کیا پتا تھا کہ جس یتیم کے صدقے میں کس دنیا کے اندر وہ موت سے پہلے جنت کا نظارہ کر لیں گے یہ ہے ماہ ربی الاول یہ ہے سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا مہنا ربیع الاول خوشگوار مہنا ربیع الاول موسم خزاں کو اور بربادی کے موسم کو اور ظلم کے موسم کو بربریت کے موسم کو تشدد کے موسم کو اور غیر انسانی جو ہے ماحول کے موسم کو دفاع کرنے کا موسم ہے یہ وہ ربیع الاول کا مہنا ہے آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اور اشراق تک جو موسم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جنت کا زیلکس اور جنت کا نمونہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موسم دنیا میں رکھا ہے بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے چڑیا چہچہاتی رہتی ہیں کوئل کوکو کرتا رہتا ہے معائنا اپنی تلاوت کے اندر اور جانور اپنے ذکر و اسکار کے اندر تصویر کے اندر تحلیل کے اندر کتنا خوشگوار موسم ہوتا ہے اور کائنات کا بد نصیب کتے اور سور سے بدتر انسان ہے جو اس وقت جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر حالت جنابت کے اندر اس موسمی جن جنتی موسم کے اندر وہ دنیا کے اندر غافل سویا ہوا ہوگا جو دنیا کے اندر اس جنت کے ماحول میں اور اس جنت کے موسم میں محروم رہے گا رب کاری اس کو جنت کے موسم سے آخرت کے اندر محروم رکھیں گے اب اندازہ لگائے اپنے آپ کے اندر محاسبہ کرے کن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی اور کن لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد اور اشراق تک کا موسم جو جنت کا موسم ہے اس موسم کے مزے لوٹے دنیا کا ہر چرند اور دنیا کا ہر پرند اس وقت خاص طور سے اللہ کی تقویز اللہ کی تحلیل اللہ کی تحمید اور اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں میرا اللہ چاہتا تو جب چودمی کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا چودمی رات کی چاندنی میں میرے محبوب کو اس دنیا میں بھیجتا میرا اللہ چاہتا ہلال کے وقت بھیجتا میرا اللہ چاہتا دن کی روشنی کے اندر بھیجتا میرا اللہ چاہتا غروب آفتاب کے وقت بھیجتا میرا اللہ چاہتا تحجب کے وقت جب کائنات میں غافل غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوگا اور کوئی اللہ کا عابد اور ظاہر اٹھ کر عبادت کر کر مسلح کو اپنی آنکھوں سے تر کر رہا ہوگا میرا اللہ چاہتا تو تحجد کے وقت دیکھتا لیکن میرے اللہ نے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو وہ جنتی ماحول جو صبح کا سہانا ماحول ہے اس ماحول کے اندر بھیجا عبد المطلب جب آیا کرتے تھے اپنی بہو کے پاس بات کرنے کے لیے کہتے بہو صاحبہ تم نے کون سا عطر لگایا ہے تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے اہل عرب کو عورتوں سے اور عطر سے پہلے ہی سے پیار تھا آخا کی اس دنیا میں آمد کے بعد تین چیزوں سے پیار ہو گیا ایک عورت سے اور ایک عطر سے اور تیسری چیز نماز کا اضافہ ہو گیا عبد المطلب کہتے ہیں میں خاندان قریش کا سردار میں متمل اور میں مالدار میں رئیس آدمی میں دنیا کا قیمتی عطر کا خریدار لیکن میرے پاس وہ عطر کی خوشبو نہیں بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ در یتیم میرے حمل کے اندر آیا ہے میں خود ایسی خوشبو کو محسوس کرتی ہوں گھر کے اندر غربت تھی گھر کے اندر افلاس تھا حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے علاقے کی خواتین کے ساتھ کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی تو اس وقت اور عورتیں اپنے پیروں کے اندر چپل پہنا کرتی تھی لیکن میں بغیر چپل کے چپل پہننے والی عورت کے مقابلے کے اندر دوڑ کر جاتی تو خواتین جو میری سہلیاں ہوتی مجھے پوچھتی کہ تمہارے پیر کے اندر یہ سنگلاخ کاٹے نہیں چپتے اور یہ نوکیلے پتھر نہیں چپتے تو بی بی آمینہ فرماتی کہ میرے قدم رکھنے سے پہلے اگلے قدم سے پہلے وہ پتھر میرے حق کے اندر موم بن جایا کرتے تھے ریشم بن جایا کرتے تھے اور بی بی آمینہ کے پتہ نہیں تھا کہ یہ پتھر موم کیوں بن رہے ہیں حمل سے کوئی خوشبو کیوں آ رہی ہے اور نورانی فضا کیوں ہو رہی ہے گھر کے اندر تاریخی کیوں چھٹ رہی ہے لیکن جب یہ در یتیم ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن صبح کے سہانے جنتی موسم میں اس دنیا میں اس کا ورود مسعود ہوا تو دنیا کا ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے لیکن یہ بچے کی شان نرالی تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے جو کام کیا اللہ کے حضور سجدے میں جا کر یہ بتا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں اور آنے کے بعد وہ نور نور اور وہ روشنی آئی تم اپنی اولاد کے لیے چائنا کے کھلونے لاتے ہو گے اپنے بچوں کے لیے رشیا کے اور امریکہ کے کھلونے اور جاپان کے کھلونے لاتے ہو گے بیوی آمینہ فرماتی ہے یہ ایسا در یتیم تھا کہ جس کے باپ کا سایہ اس کے ولادت سے پہلے اٹھ چکا تھا اللہ اس کا وکیل بن چکا تھا اللہ اس کا کفیل بن چکا تھا اللہ اس کا نگہبان بن چکا تھا آسمان کے فرشتے ستارے لے کر اس کے جھولے میں اس کو سلانے آتے تھے اس کو جو, ہے لوڑی سنایا کرتے تھے اللہ کی تحمید بیان کر کر اللہ کی ہم بیان کر کر اللہ کی تحلیل اور تقدیس کو بیان کر کر یہ شان تھی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی مہنہ معمولی مہنا نہیں یہ مہنا ربی کا مہنا ہے کچھ گوار ربی عربی میں کہتے ہیں فصل بہار کو فصل بہار سے ہم جڑے ہیں ہم ربی کے مہینے سے جڑے ہیں اور ربی کے مہینے میں میرے آخا آئے ایران کا وہ آتیش کدا جس میں صدیوں سے انگار جلا کرتی تھی اور کئی سالوں سے وہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی بارہ ربی کا دن تھا پیر کا دن تھا مکہ مکرمہ کا مقام تھا بی بی آمینا کی بتن مبارک تھی اس دنیا میں اپنے شریف لائے تو اس آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور یہ پیغام تھا کہ جو ماہ ربی الاول سے جڑتا ہے اور ماہ ربیع الاول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے اس کا وجود دنیا کے آتش قدوں کے لیے ایک پیغام ہے اس کا وجود شرک کو ختم کرنے کا اس کا وجود بت پرستی کو ختم کرنے کا ایک پیغام ہے اس لیے کہ اس نے کوئی عیسا اور موسا سے نہیں جڑا ہے کوئی سلیمان سے نہیں جڑا ہے کوئی ابراہیم اور شیش سے نہیں جڑا ہے اس کا وجود ماہ ربیع الاول میں آنے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے جس کے آتے ہی ایران کی آتش کدے کے اندر وہ آگ بجھ گئی اس کے آتے ہی اور قیصر و کسرا کے کنگن اور کنگورے جو آپ نے محل کے اندر کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے قبے بنائے جاتے ہیں حرکت کر کر گرنے لگے اس کے آتے ہی ان کے آتے ہی قیصر و کسرا کے ایوان کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا اور ان کے آتے ہی روم کی سرزمین کے اندر ایک قسم کی حرارت پیدا ہو گئی ان کے آتے ہی ظلم اور تشدد کے ایوانوں کے اندر ایک جو ہے زلزلہ بپا ہو گیا آپ کے آنے کا مقصد آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آتش کدا ختم ہو جائے آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قیصر و کسرا جو اس زمانے کے اندر آج کے برطانیہ اور آج کے جو ہے امریکہ کی طرح تھا آپ کا وجود ان کے لیے خطرہ تھا آج جو آپ کے امتی ہیں آج آپ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان سے امریکہ ڈرنا چاہیے ان سے برطانیہ ڈرنا چاہیے ان سے آتش کرنے کی آگ بجھنا چاہیے وہ امتی نہیں ہے جو کفر سے مصالحت کرے وہ امتی نہیں ہے جو شرک سے مصالحت کرے وہ امتی نہیں ہے جو موجودہ نظام اور سسٹم سے کمپرومائز کرے آخا کا غلام وہ ہے آخا کا امتی وہ ہے جو اپنے وجود کے ساتھ آتش کدے کی آگ کو بجا دے اپنے وجود کے ساتھ خیسر و کسرا کے کنگن کو ہلا کر رکھ دے اپنے وجود کے ساتھ روم کو شکست دے دے اپنے وجود کے ساتھ تبت ابی لب و تب کا پیغام تیرے اپنے وجود کے ساتھ ماں اور معوض کے ذریعے سے وقت ابو جہل کا خاتمہ کروا دے اپنے وجود کے ساتھ بدر کو مارکے کو وجود میں لائے اپنے وجود کے ساتھ حن کے مارکے کو وجود میں لائے اپنے وجود کے ساتھ وہ کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے اسلام اور مسلمان دشمنوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر دہشت پیدا کرے ہاں امریکہ تو سچ کہتا ہے برطانیہ کے گورے انگریز تم سچ کہتے ہو اور ہندوستان اور ایشیا کے کالے کافر تم سچ کہتے ہو کہ ہم دہشت گرد اس معنی میں ہیں کہ نبی کی سیرت کے ذریعے سے نبی کی جمال کے ذریعے سے نبی کے کمال کے ذریعے سے ربیع الاول کو کے ساتھ جڑنے کے ذریعے سے اور نبی کا دامن تھامنے کے ذریعے سے ہم کفر کے ایوانوں کے اندر دہشت بپا کر رہے ہیں ہم شب کے ایوانوں کے اندر دہشت بپا کر رہے ہیں ہم ظلم اور تشدد کے ایوانوں کے اندر دہشت بپا کر رہے ہیں ہم رشوت کی دنیا کے اندر دہشت بپا کر رہے ہیں ہاں ہم اعلان کرتے ہیں دن کے اجالے میں الگ اعلان ماہ ربی الاول میں ہم جو ہے موسم خوشگوار میں آنے والے نبی خوشگوار نبی سے ہم وابستہ ہو کر ہم ہم ظلم کے خلاف دہشت کو بپا کریں گے تشدد کے خلاف زنا کے خلاف شراب خوری کے خلاف رشوت خوری کے خلاف انسان سوچ حرکتوں کے خلاف فرقہ وارانہ فساد کے خلاف ہم دہشت پیدا کریں گے ہاں تم نے سچ کہا تم دعا کرو کہ صحیح معنوں میں ہم نبی کے غلام ہو جائیں ہم نبی کے امتی ہو جائیں ہم نبی کے ماننے والے ہو کر وہ دہشت گرد بنے جو ظلم کے ایوانوں کے اندر ہم دہشت کو بپا کر سکے آج ہم سے ایک چونٹی بھی ڈرتی نہیں آج ہم سے ایک مکڑی بھی ڈرتی نہیں ماس اور معاوش تو وہ تھے جن سے وقت کا جہل کانپا کرتا تھا حضرت زنیرا وہ تھی جس سے وقت کا لٹیرا ڈرا کرتا تھا حضرت جو ہے سمیا وہ تھی جس سے وقت کا امریکہ کانپا کرتا تھا اس وقت کی معمولی خاتون وقت کے امریکہ کو نلکارا کرتی تھی وہ سولی پر نٹک جاتے تھے وہ تیل کے دیہوں کے اندر پک جاتے تھے وہ اپنے بچوں کو یتیم ہونا گوارا کر لیتے تھے وہ اپنی بیویوں کو بیوا بنانا گوارا کر لیتے تھے اپنے ملک سے ہجرت کرنا گوارا کر لیتے تھے حضرت حمزہ کی طرح اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیتے تھے اور ان ٹکڑوں کا ہار بنا کر دشمن کے گلے میں پہنایا جانا گوارا کر لیتے تھے لیکن اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیتے تھے چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھانا گوارا کر لیتے تھے ماؤں کے سینوں کے اندر دودھ کا سکانا گوارا کر لیتے تھے وقت پر پتے کھا کر بکریوں کی طرح مینگنیوں کو ہنگنا گوارا کر لیتے تھے تائف کی سرزمین کے اندر جا کر لہو لہان ہونا گوارا کر لیتے تھے لیکن ایک مثال ایسی نہیں بتا سکتے کہ کسی خاتون نے اور کسی نوجوان نے اور کسی مسلمان نے اور کسی صحابی نے کبھی کفر کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو کبھی اس کے سامنے کمپرومائز کیا ہو کبھی اس کے سامنے سر کو جھکایا ہو مسلمان خوشگوار موسم سے جڑنے کے بعد آتش کدا بج جاتا ہے مسلمان خوشگوار نبی کے ساتھ جڑنے کے بعد قیصر و کسرا کے کنگورے گرنے لگتے ہیں مسلمان خوشگوار نبی صاحب العلم صاحب الج جہاد اور اور تلوار والے نبی کے ساتھ جڑنے کے بعد روم شکست کھا جاتا ہے یہ نبی کی سیرت کا جلوہ ہے اور یہ نبی کی سیرت کا حصہ ہے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا وہ کر دیا رحم کر دیا کرم کر دیا اور کسی رحم اور کرم کے آڑ میں آ کر ہم داڑھی مڑی زندگی گزاریں ہم کافروں کی زندگی گزاریں ہم مشرقوں کی زندگی گزاریں ہم ڈری ہوئی حیبت والی زندگی گزارے مسلمانوں ہم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں لا تصری والی اليوم کی انتم انتما کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جاؤ تم تم کے تمام کے تمام آزاد ہو کیا اسی نبی نے اس وقت کچھ دشمنوں کی طرف اشارہ کر کر یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ اگر کان کعبہ کا گلا پکڑ کر بھی پناہ لے لے ان کو پناہ نہیں دینا اور ان کا انتخاب لینا اور ان کا بدلہ لینا کیا یہ نبی عہد کے میدان کے اندر زخمی کھڑا ہوا اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا ہوا نظر نہیں آتا ہے کیا یہ نبی تائب کی سرزمین کے اندر لہو لہان ہو کر جو ہے کھڑا ہوا نظر نہیں آتا ہے کیا یہ نبی اپنی بیٹی زینب کو اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کراتے ہوئے پورا جسم خون کے فمواروں سے لہو لہان ہو گیا تھا اس منظر کو اس نبی نے نہیں دیکھا تھا نبی کی سیرت کا یہ وہ شعبہ ہے جو جان بوجھ کر امت فراموش کرنا چاہتی ہے اور امت کے علماء سو ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا کر ان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی تباہ اور برباد ہونا چاہتے ہیں کہ اسلام نرم دین ہے اسلام میں آسانی ہے اسلام میں تشدد نہیں ہے اسلام میں سختی نہیں ہے نبی کی سیرت کا موسم خوشگوار کا موسم آتا ہے یہی باتیں کہہ کہہ کر جہاد سے دور کیا جاتا ہے بدر سے دور کیا جاتا ہے تبوت سے دور کیا جاتا جاتا ہے اگر نبی نے معافی دی ہے تو نبی بدر میں تو آئے تھے نبی کو ریاض الجنہ میں کیا عبادت کا مزہ نہیں آ رہا تھا نبی کے لیے جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی کے اندر کیا نہیں بنایا گیا تھا کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان روزتم ریاض الجنہ ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے نبی کو کیا ضرورت تھی اس جنت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر بدر کے میدان میں جانے کی نبی کو کیا ضرورت تھی ٹوٹی ہوئی تلوار پر کپڑے کے پیون لگا کر لنگڑے گھوڑے اور زخمی اونٹوں کے ساتھ تین سو تیرہ کی تعداد میں سینکڑوں کے مقابلے میں میدان بدر میں آنے کی نبی کی اس سیرت کو کون بیان کرے گا کہ نبی گندک کے اندر گئے تھے نبی عہد کے اندر گئے تھے نبی نے تلوار کو تھاما تھا نبی نے کہا تھا کہ جاؤ تم جو ہے فلاں کو قتل کرو اور تم فلاں کا انتقام لو مسلمانوں یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا وہ گوشہ ہے علماء بھی چھپاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں ایسے نرم پہلو سے بیان کرتے ہیں حلوے کھا کھا کر میٹھے کھا کھا کر لگتا ہے کہ نبی کی سیرت کا یہ حصہ آج ہمارے زندگیوں سے کافی دور ہو چکا ہے اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علیکم ملازاب مسلمانوں جب تم جذبۂ جہاد کو ترک کر دو گے تباہ بربادی ہو امریکہ کی اور یہ ناکام ہو اور خسارے میں پڑے اس نے جہاد کا ترجمہ دہشت گردی سے کیا اور دنیا میں اس نے جہاد کا وہ ترجمہ کیا لگتا ہے کہ جہاد دہشت گردی کا نام ہے جہاد قتل کا نام ہے جہاد بم لگا کر سوزی کرنے کا نام ہے وہ ترجمہ اس نے عوام کے سامنے پیش کیا جب ہم نے کتاب الجہاد کو چھوڑ دیا جب ہم نے کتاب المغازی کو چھوڑ دیا جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الجہاد ہونے کو صاحب المغازی ہونے کی صفت کو ہم نے چھوڑ دیا یہ یہودی قبیس اٹھا اور اس نے جہاد کا غلط ترجمہ بیان کر کر میڈیا کے ذریعے سے پورے عالم کو اور پوری دنیا کو اس نے گمراہی کے اندر ڈال دیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ترک تم الجہاد یہ جہاد کا جذبہ اگر تم چھوڑ دو گے جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں اور کسی مندر کو گرا دیں آپ جائیں کسی گرجا گھر کو گرا دیں آپ جائیں کسی کافر کو قتل کر دیں جہاد کا معنی جہاد کا مطلب جس طریقے سے نماز کو بیان کیا جس طریقے سے روزے کو بیان کیا جس طریقے سے زکات کو بیان کیا اور جس طریقے سے استنجا کے آداب کو بیان کیا اور جس طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا کیا میرے آقا جہاد کا معنی بیان کیے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے کیا میرے آقا جہاد کا مطلب بیان کیے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے جب ہم نے نبی کی اس سیرت کے پہلے کو چھوڑ دیا یہودیوں نے نصارہ نے عیسائی کتوں نے اسلام مسلمان دشمنوں نے انٹرنیٹ کے اندر موبائل کے اندر چیٹنگ کے اندر اور میل اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے اور اخباری میڈیا کے ذریعے سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ پیغام دیا کہ جہاد دہشت گردی کا دوسرا نام ہے الحاظ اللہ کیا میرے آقا جو بی بی آمینہ کے بطن میں پیدا ہوئے جو دائی حلیمہ کا جنہوں نے دودھ پیا تھا جن کو اللہ نے رحمت اللہ بنا کر بھیجا تھا وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں اگر آپ دہشت گرد ہوتے فتح مکہ کے موقع پر جس نے کاہن کہا جس نے شاعر کہا جس نے جادوگر کہا جس نے مجنون کہا جس نے پاگل کہا جس نے ان کے گھڑی کو ڈالا جس نے آپ کے راستے کے اندر کاٹے ڈالے جس نے آپ کو گالیاں دی اور جس نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا اگر آپ ظالم ہوتے الاز بلّا یہ جملے استعمال فرماتے لا علیکم اليوم اذهبوا و الطلقاء کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا وہ آقا کہ جو ایک صحابی چڑیا کے گھونسلے سے جب چڑیا کے بچے کو لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر تیری بیگم اور اگر تیری ماں کے گود سے بچے کو لے لیا جائے تیری ماں اور تیری بیوی کو جو تکلیف ہوتی ہے چڑیا کی ماں کو وہ تکلیف ہوتی ہے جس نے چڑیا پر رحم دلی کی جس نے اونٹ پر اور ہرنی پر رحم دلی کی جس نے ایک تنا کھجور کا اس سے وہ دل لگایا اس سے وہ محبت کا پیغام دیا کہ جمعہ کے اندر آپ ٹیک لگا کر بیان کیا کرتے تھے ایک جمعہ میں اس کو الگ کر دیا گیا تاکہ ایک بڑائی تھا ایک کارپینٹر تھا جو اس کو کاٹ کر ممبر بنانا چاہتا تھا صحابہ کرام آپ کے خطبہ سننے کے اندر مشغول تھے اچانک رونے کی آواز آئی جیسے کس کوئی بچہ رو رہا ہو کوئی بچہ ڈرونی سپنا دیکھ کر چیخ رہا ہو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ آج کون رو رہا ہے تو کوئی صدیق نہیں تھا کوئی فاروق نہیں تھا کوئی عثمان نہیں تھا کوئی علی نہیں تھا کوئی ابو ذر نہیں تھا کوئی طلحہ نہیں تھا کوئی زبیر نہیں تھا یہاں وہ درخت کا تنا تھا جو نبی کی جدائی کے صدوے میں رحمت للعالمین کی جدائی کے صدمے میں آج وہ رو رہا تھا جس نے درختوں کو وہ پیار دیا جس نے شجر اور حجر کو وہ پیار دیا جس نے زمین کو وہ پیار دیا جس نے جانوروں کو وہ پیار دیا کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے کیا وہ ظلم کی تعلیم دے سکتا ہے جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے آنکھوں کے سامنے تم چاقو کو تیز نہ کیا کرو اور تم اسے پانی پلا کر مطمئن کر کر خوش کر کر اس کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کر کہ اللہ کا نام لینے سے وہ اللہ کے نام میں مدہوش ہو جاتا ہے اور اسے ذبح کرنے کی تکلیف اسے نہیں ہوتی جس نے بکری کی ذبح کی تکلیف کا خیال کیا ہو مرغی کے چوزے اور چڑیا کے بچے کا خیال کیا ہو وہ جہاد دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے وہ بدر دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے وہ ہنین اور تبوک اور خندق کا ترجمہ دہشت گردی سے کر سکتا ہے مسلمانوں یہ امریکہ تھا ظالم امریکہ جو اسلام مسلمان دشمن جو امن کے نام پر اور جو دوستی کے نام پر انسانیت کے نام پر انسانوں کا خون پی رہا ہے انسانیت پر ڈاکے ڈال رہا ہے ہتھیارات کو بنا کر ہتھیارات کو فروخت کرنے کے لیے وہ آپس میں ملکوں کو لڑا رہا ہے الحمدللہ للہ صبح الحمدللہ جو مسلمان الاول میں کچھ خوشگوار نبی اور خوشگوار موسم میں آنے والے صاحب العلم صاحب الجہاد اور جو ہے تلوار والے نبی سے محبت کرتا ہے وہ دو رکعت شکریہ نماز پڑھے الحمدللہ اب عالم اسلام کے اندر انقلاب آ رہا ہے اب عالم اسلام کے اندر انقلاب آ رہا ہے جب یہ باتیں شروع میں آئی تھی لگ رہا تھا کہ یہودی ایک وقت آئے گا وہ زلیل ہوں گے یہودی تباہ ہوں گے امریکہ تباہ ہوگا امریکہ برباد ہوگا اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی پیغمبر تو جھوٹ نہیں کہتا مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے برف گرمی دے سکتا ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے مردہ بات کر سکتا ہے میرے محبوب جھوٹ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے اس کے لیے امریکہ کی تباہی کے لیے وقت کے فرعون کو مصر کی ممیوں میں دفن ہونے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے ہم سمجھ رہے تھے ہمارے پڑ پوترے ہمارے پڑ نواسے کئی نسلوں کے بعد امریکہ کی تباہی کو دیکھیں گے امریکہ کی بربادی کو دیکھیں گے مسلمانوں دو رکعت شکریہ کی نماز پڑھو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملک الموت کا پنجہ ہمارے جسموں پر گڑنے سے پہلے ہم موسا وقت کے موسا کو جیتتے ہوئے دیکھیں گے وقت کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھیں گے اللہ کے عذاب کا شکار دیکھیں گے مصر کی یہ حالت ٹیونس کی یہ حالت سوڈان کی یہ حالت اور فلسطین کی حالت اور افغانستان کے اندر امریکی فوجی اور اتحادی فوجوں کے تابوت نکلنے کی حالت اور حواس باختہ ہو کر وہاں سے اکھڑے قدم کے ساتھ یہ بھاگنے کی حالت الحمدللہ للہ سننا سچ کہا میرے اللہ نے کہ نصر من اللہ و فتح قریب اللہ کی مدد مسلمانوں پر آنے والی ہے اور فتح قریب ہے سچ کہا میرے اللہ نے انا رسولنا والذین آمنو ہم نبیوں کی اور صاحب نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں سچ کہا میرے رب نے ان تنصر اللہ ینصرکم اقدامکم کہ اگر تم دین کی مدد کرو گے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی یہ امریکہ کا پالتو کتا جو حسنی مبارک کسی نے غلط نام رکھ دیا یہ حسنی منحوس تھا کئی سالوں سے اسرائیل کا ایجنٹ بن کر امریکہ کا ایجنٹ بن کر اہل مصر پر جہادیوں پر اور متشدد مسلمانوں پر مذہب کٹر پسندوں پر یہ ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا آج مصر کی جیلوں کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو اسلام کٹر پسندی لوگ ہیں جو اہل حق ہیں حفاظ ہیں علماء ہیں جو جہاد کی بات اسلام کی بات کیا کرتے تھے یہ ظالم امریکہ کا پالتو کتا اور اسرائیل کا پل جو عالم سے ملانے والا تھا اس لیے مصر کے اندر جب تحریک اٹھی تو پریشانی حسنی مبارک سے زیادہ امریکی کتوں کو ہونے لگی اسرائیلی خبیصوں کو ہونے لگی اس لیے کہ وہ پالتو کتا جو عالم اسلام عالم عرب اور مسلمانوں نے عالم کے لیے ایک نیٹورک کا ٹور کا ٹور کا کام کیا کرتا تھا الحمدللہ آج اس ٹور کے خلاف عوام جاگ چکی ہے تحریر چوک کے اندر دس لاکھ مسلمانوں نے کہا کہ اے حسنی منحوس تو نکل جا تیری کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی انشاءاللہ اس حسنی مبارک کا اس مصر کی سرزمین سے نکلنا ایک وقت کے فرعون کا احرام مصر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے کہ مصر کے اندر فرعون آیا تھا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو رکھتا ہے مصر فرعون کی بربادی کی تاریخ کو رکھتا ہے مصر بنو اسرائیل کی فتح کی تاریخ کو رکھتا ہے مصر حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی غلامی کی تاریخ سے لے کر مصر کی بادشاہت تک کی تاریخ کو کو رکھتا رکھتا ہے وہ وہ مصر مصر جو غلامی کی کی تاریخ کبھی تھا جہاں فرعون ممیاں بنا کر یعنی کیمیکل لگا کر ان کو احرام مصر کے اندر ان کو پہاڑوں کے اندر چھپا دیا جاتا تھا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ وقت کے فرعون کو ان یہاں پر ان فرعونوں کی جگہ کے اندر وقت کے فرعون کو کو دفن کر دیا جائے گا تیونس کے اندر انقلاب بپا ہو گیا ہے سوڈان دو حصوں میں بٹ چکا ہے لبنان کے اندر اسلامی حکومت آ چکی ہے افغانستان کے اندر یہ حواس باختہ اپنے قدم کو کھیڑ رہے ہیں عراق کے اندر شکست کھا چکے ہیں فلسطین کے اندر معمولی بچہ پتھروں سے ان کی توپوں کا مقابلہ کر رہا ہے یا اللہ تیری قدرت کہ تو نے سچ کہا تھا سورہ آل عمران کے اندر قل اللہم مالک الملک تو تل الملک منتشا و تنزع الملک من منتشا وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا بے عبیقل خیر ان کا شعیم خدیر مولا ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم فیرون کی تاریخ کو سنتے تھے اے اللہ ہم پرانے بادشاہوں کی تاریخ عروج و زوال کی کہانی کو ہم سنتے تھے ہم پڑھتے تھے مولا ہم نے آنکھوں سے دیکھ کر اس کلام پاک کی آیت پر ہمیں عین عین الیقین ہو چکا ہے ہمیں حق الیقین ہو چکا ہے ہے حق الیقین آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین کہتے ہیں کہ مولا کہ حسن مبارک اور پھر یہ ٹیونس کے اندر جو بن علی تھا اس نے وہ راج کیا تھا بتیس سال تک کہ وہاں کے تیونس کے علاقے کے لوگوں کو غربت کے اندر اس نے ڈھکیل دیا تھا فقیری کے اندر ڈھکیل دیا تھا اور وہاں اس نے اپنے محل کی شہزادیوں کو معمولی معمولی چیز خریدنے کے لیے انڈر ویئر خریدنے کے لیے باڑی اور ساڑی کو خریدنے کے لیے سرکاری جہازوں کے ذریعے سے کبھی امریکہ جایا کرتی تھی ان کی عورتیں کبھی ان کے شہزادے فرانس جا کر عیش کیا کرتے تھے بتیس سال تک بو رقیبہ جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس ظالم بادشاہ کو ہٹا کر یہ ابن علی آیا تھا وہ ظالم بادشاہ بو رقیبہ وہ تھا کہ اس زمانے کے اندر کے علماء کو کہا تھا کہ سورہ اخلاص کے اندر میرے نام کو داخل کیا جائے اللہ کی بڑائی کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے ساتھ میرے نام کو داخل کیا جائے عوام کی تحریک کی کمانڈ یہ بن علی سنبھال کر آج سے بتیس سال پہلے اس نے تیونس کی کمان کو سنبھالا لیکن کچھ سال تک اچھی حکومت کرنے کے بعد حکومت کا نشہ مال کا نشہ شراب کا نشہ شباب کا نشہ جب اس کے سر چڑھا تو کیونس کے مسلمانوں کے سامنے اس نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جس سے وہ کابو جہل بھی شرمسار ہونے لگا رمضان کے مہینے میں اپنے سرکاری محکموں کے اندر روزے رکھنے پر پابندی لگا دی اور جمعہ کی نماز جانے پر پابندی لگا دی اور پھر رمضان کے اندر جو خصوصی پیکیجز دیے جاتے ہیں آفر دیے جاتے ہیں گفٹ دیے جاتے ہیں ایک لو تو ایک فری ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی انانا پہننے پر پابندی لگا دی بو رقیبہ اپنے زمانے کے اندر جو فرونیت کا اظہار کیا تھا ابن علی نے اپنے بتیس سالہ دور اقتدار کے اندر بو رقیبہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور ظلم اور تشدد کا وہ مینارہ قائم کیا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی تھی لیکن میرے رب نے سچ کہا پر اللہ مالک الملک تو ملک کا منتشا و تنزی الملک کا بھی منتشا میرا رب جس کے سر پر چاہتا ہے بادشاہت کا تاج پہناتا ہے اور جس کے گلے میں چاہتا ہے جوتوں کا ہار پہناتا ہے ابن علی کی یہ بتیس سالہ دور اقتدار ظلم پنپ نہیں سکتا تشدد پلپ نہیں سکتا میرا اللہ ہر چیز کو معاف کرتا ہے میرا اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا ابن علی کی دور حکومت کیا بتیسواں سال چل رہا تھا عزیزی نام کا ایک مسلمان غریب سڑک کے اندر ٹھیلا لگا کر روٹی چائے وغیرہ بیچ رہا تھا اس وقت کی پولیس نے اور کارپوریشن اور بلدیا ڈپارٹمنٹ کی وی آئی پی محکمے نے یہ سمجھ کر کہ سڑک کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اس کے ٹھیلے کو اور اس کے چھوٹے سے غریب کے دکان کو آگ لگا دی اور اس کو منہدم کر دیا عزیزی نام کا یہ مسلمان صدمے سے چور ہو کر اس نے اپنے جسم کے اندر تیل ڈال لیا اور پیٹرول ڈال لیا اور اپنے آپ کو آگ لگا دی لیکن اد کر مرا ہو گیا ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گیا B B C I C N N I دنیا کا میڈیا آیا تو اب وہاں کی عوام جو ابن علی کے ظلم اور ستم اور تشدد کی چکی میں پس رہی تھی عزیزی کے اس واقعے کو اس نے ایک آلہ بنایا ایک حربہ بنایا کہا کہ دیکھو اس کی دور حکومت کے اندر یہ ہوتا ہے پھر عوامی انقلاب آیا ابن علی کو چلتا کیا جب چلا تو اس کی لیلا ڈیڑھ ٹن سونا اور چودہ ارب ڈالر اپنے ساتھ لے کر گئی اور یہ شاہ عرب کے پناہ کے اندر آ گئے تینس کا یہ انقلاب پھر سوڈان کے اندر اسلامی اور غیر اسلامی تحریر اور لبنان کے اندر اسلام کے چاہنے والوں کی مملکت یہ سب زمین عرب وہ کہ جہاں کا امام داڑھی مڈا اور جہاں کا قدیم جوتے پہن کر اس حسن مبارک کے دور کے اندر وہ ممبر و محراب تک آیا کرتا تھا فرضی داڑھی لگا کر اور فرضی امامہ پہن کر وہ لوگوں کو خطبہ دیا کرتا تھا جامعہ اظہر جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی تھی حسن مبارک کے دور حکومت کے اندر وہ اس کو کیپچر کر کر وہ وہ خون جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے کے فتوے دیا کرتا تھا پچھلے بیانات کے اندر میں جامعہ اظہر کی کیفیت اور اس کی اسلامی حیثیت میں آپ کو بتا چکا ہوں بہرحال اسی پر دو سالہ بوڑھا جس کی ٹانگیں قبر میں جا چکی ہیں لیکن ابھی شراب کا نشہ شباب کا نشہ حکومت کا نشہ سلطنت کا نشہ پورے مصر کے اندر آگ لگ رہی ہے کہ اس کران کو بھگاؤ اس امریکی کتے کو بھگاؤ اس اسرائیلی کتے کو بھگاؤ مجھے مصر کی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے مجھے خوشی یہ ہے مجھے پیغام مسرت ماہ ربیع الاول خوشگوار فضا کے مہینے میں خوشگوار نبی کے خوشگوار نبی کی خوشگوار امت کو یہ خوشگوار پیغام دینا ہے کہ اتنے لاکھوں عوام کا میدان میں آ کر فرعون کے خلاف نعرے لگانا یہ ہمارے لیے نیک شگون ہے سوڈان کے اندر تقسیم ہونا لبنان کے اندر اسلامی مملکت آنا اور مصر کے اندر عوامی تحریک کے ذریعے سے وقت کے فرون کی مخالفت کرنا امریکہ کی نیند حرام ہونا برطانیہ کی نیند حرام ہونا یہ لگ رہا ہے کہ کلام پاک کی وایت وباؤ ضروری مین اللہ ابھی طوفان کر دیا ہے ابھی برف باری نے کناڈا کے ایئرپورٹ کو پوری طریقے سے برف سے ڈھانک رکھا ہے کہاں گئی تمہاری سائنس کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی کہاں گیا تمہارا علم کہاں گئے تمہارے سائنسدان تم بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ کرنٹ کے جھٹکوں نے ان کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے اور اتنی نفسیاتی بیماریاں ان کے اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہو چکی ہیں کہ کالج کے اندر معمولی معمولی بات پر گن چل پڑتی ہے اور استاد کا قتل ہو جاتا ہے لیکچرار کا جو ہے جنازہ نکل جاتا ہے برا وقت آ چکا ہے الحمدللہ سننا الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی آمد کے خوشگوار فضا کے موسم کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اب دو فریق مل کر نہیں رہ سکتے پیرون اور موسا کے مل کر رہنے کا وقت نہیں ہے اب نمرود اور ابراہیم کے مل کر رہنے کا وقت نہیں ہے اب حق اور باطل دونوں الگ ہو رہے ہیں اب جنت اور جہنم کا راستہ الگ ہو رہا ہے اب داڑی والے اور داڑی منڈے الگ ہو رہے ہیں اب رنڈی نما عورتیں اور پردہ والی عورتیں الگ ہو رہی ہیں اب وہ گھر جن گھروں کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی تھی اور وہ گھر جن گھروں کے اندر جو ہے ٹی وی بچتا ہے الگ ہونے والے ہیں وہ مرد جو حرام کا کھانے والے ہیں سور کا گوشت اور کتے کا پیشاب پینے والے ہیں اور وہ لوگ جو حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں فریق فی جنا وہ فریق فی سعید اب مصر کا انقلاب اب تیونس کا انقلاب اب عراق کی حالت اب لبنان کی حالت اب سوڈان کی حالت اب افغانستان کی حالت اب عراق کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حق و باطل کے اندر اب جو ہے رزلٹ کا وقت آ چکا ہے فرعون کی بربریت اب ختم ہونے والی ہے نمرود کا تشدد اور نمرود کی آگ اب بجنے والی ہے قارون کا خزانہ اب زمین کے اندر دفن ہونے والا ہے ابو جہل ماس اور معاوض کے ہاتھوں پٹنے والا ہے ابو لہب کو اچھا کی بیماری آ کر اس کے گھر والے اٹھا کر اس کو باہر پھینکنے والے ہیں اس لیے داڑی مڈو سدھر جاؤ اس لیے اہل حق کے دشمنوں سدھر جاؤ اس لیے اولیاء کے دشمنوں سدھر جاؤ اس لیے بے نمازیوں سدھر جاؤ اس لیے فلم میں کام کرنے والے زانیوں کے عاشقوں سدھر جاؤ اس لیے فلم میں کام کرنے والے رنڈیوں کے نقش قدم پر اپنی عورتوں کو چلانے والوں سدھر جاؤ اس لیے شادی کے اندر فضول خرچی کر کر شیطان کا پیشاب اور پاخانہ کھانے والوں سدھر جاؤ اس لیے سنتوں سے نفرت کرنے والے اولیاء کے چہروں سے دشمنی کرنے والوں سدھر جاؤ یہ عالم کا انقلاب یہ عالم کی تبدیلی بتا رہی ہے کہ اب دودھ کا دودھ ہونے والا ہے پانی کا پانی ہونے والا ہے اب حق الگ ہونے والا ہے اب باطل الگ ہونے والا ہے وہ دور گیا جب فرون کہتا تھا احاظ ہل اندھار تجری من تحتی کہ کیا میرے قدموں کے نیچے پانی نہیں بہتا اب وہ دور گیا جب فرون پچپن ہزار شہروں پر حکومت کیا کرتا تھا اب وہ دور گیا کہ نمرود نے آگ کو روشن کر کر حضرت ابراہیم کو ڈالا تھا اب ابراہیم کی کامیابی کا دور ہے اب موسا کے فتح کے جشن کا دور ہے اب باس اور مابس کا زمانہ ہے اب وقت کے فراؤن کے زمین کے اندر زندہ درگور ہونے کا وقت ہے موسم بہار آ گیا موسم بہار کا موسم خوشگوار کا نبی آ گیا اب موسم بہار کے بعد دو ہزار گیارہ کے اندر چودہ سو بتیس کے اندر عالم کے اندر انقلاب بپا ہوگا مشرف کا جو انجام ہوا وہی انجام حسنی منحوس کا ہوگا وہی انجام تیونس کے سربراہوں کا ہوگا وہی انجام جو بورقیبہ کا ہوا وہی انجام جو ابن علی کا ہوا وہی انجام برطانیہ کا ہوگا وہی انجام جو ہے امریکہ کا ہوگا تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ دھواں ہے جو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی آگ کی پیشن گوئی کر رہا ہے یہ زمین کی حرکت ہے جو بتا رہی ہے ادا ایک بڑے زلزلے کی پیشن گوئی یہ زمین دینے والی ہے ایک بڑے طوفان کا پیش قیمہ یہ حالات بتا رہے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر مسلمانوں کہتا ہوں منافقت چھوڑ دو کتا پنا اور سور پنا چھوڑ دو اسی میں تمہاری کامیابی ہے ولی اللہ عزت ولی رسولی ہی ولی مبینہ بائیس بتیس سال تک حسنی مبارک انیس سو اکاسی سے لے کر دو ہزار گیارہ تک دور اقتدار میں رہ کر ہر پانچ سال میں چوہے بلی کا کھیل کھیل کر الیکشن کرا کر جیت کر آیا کیا بلی کی ماں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی ظلم اپنے انجام کو پہنچتا ہے نمرود اپنے انجام کو پہنچا شداد اپنے انجام کو پہنچا حامان اپنے انجام کو پہنچا ہاں مسلمان کر سکتا ہے سختی مسلمان کر سکتا ہے کاروائی کس کے خلاف مسلمان اپنے امام کے خلاف مسلمان اپنے مسلمان کے خلاف مسلمان اپنے جیسے لوگوں کے خلاف قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ ماہو نباش دا القار کے نبی کے ماننے والے وہ ہے جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہے روحماؤ میں آپس کے اندر نرم ہیں ہم نے ترجمہ غلط کر دیا ہم نے ترجمہ یہ کیا روحماؤ الکفار کافروں کے مقابلے میں نرم دل ایک کانسٹیبل کے سامنے جائے گا ہو دو سار یس سار نو سار چائے اچھا، لیجیے سار جانے والے کانسٹبل کے پاخانے کی جگہ میں انگلی کر کر بلا کر اسے جو ہے عید کی بریانی کھلائے گا معلوم کہ یہ رشوت کھانے والا معلوم یہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ستم کرنے والا پھر وارانہ فسادات کے موقع پر یہ گھس کر ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے آنچل اٹھانے والا مسلمان عزت کرے گا انسپیکٹروں کی کرے گا فوجیوں کی کرے گا سرکاری کتوں کی کرے گا آج مسلمان کے دل کے اندر مساجد کی کمیٹیوں کی آج مسلمان کے دل کے اندر رفاہی کام کرنے والی تنظیموں کی علماء کی ائمہ کی مدارس کی اور مدارس اور مساجد کے خدام کی کتنی عزت ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک یہی خبریں آ رہی ہیں فران روڑی مر گیا کس چیز کے اندر روڈیزم تھا پیسہ وصول کیا کرتا تھا پیسہ نہ دینے پر مڈر کر دیا کرتا تھا فلاں روڑی تھا کیا کیا کرتا تھا اس کے مال کو وہ ڈاکہ ڈالا کرتا تھا فلاں روڑی تھا وہ کیا کیا کرتا تھا الیکشن کے موقع پر یم ایل اے کی سودا گری یم ایل اے کو خرید و فروخت کیا کرتا تھا کیا اس امت کے اندر وہ روڑی نہیں پیدا ہوا کہ جو روڑی نبی کو گالیاں دینے پر اس کا سر قلم کر دے قرآن کی توہین کرنے کے خلاف کوئی روڑی بننے والا علماء حق کے موافقت کے اندر ایک روڑی مجھے بتا دو ایک بہادر مجھے بتا دو ہارلکس کے حساب سے بک رہا ہے بوڈ مٹا ٹنوں کے حساب سے بک رہا ہے یونانی طاقت کے حلوے ٹنوں کے حساب سے بک رہے ہیں یہ حلوے کیا کام کر رہے ہیں یہ ہارلس یہ بوڈ مٹا کیا کام کر رہا ہے یہ گنڈا گردی اپنے مال کے لیے اپنے جائیداد کے لیے اپنی جوڑوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے باغ کے لیے اپنے کھیت کے لیے ہے کوئی ہے کوئی جو ماس بن کر دکھائے ہے کوئی جو معاوض بن کر دکھائے دکھائے ہے کوئی جو عمر کا نائی بن کر دکھائے ہے کوئی جو خالد ابن ولید کا نام مجھے دکھاؤ ایک نام دو ایک نام دو جو حق کے لیے جان دینے والا ہو حق کے لیے مان دینے والا ہو فلاں مر گیا دیوانہ علی مر گیا اور کولی فیاض مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا یہ کون ہے یہ روڑی ہے یہ کون ہے یہ پہلوان ہے کس چیز کی پہلوانی کیا کرتے تھے جیسے دیوانہ علی کولی فیاض اور اسنیک نئی فلاں فلاں چیز میں بہادر تھے فلاں فلاں چیز کے اندر وہ روڑی تھے ایک روڑی سنت کا دکھا دو ایک روڑی مدرسے کے لیے لیے دکھا دو ایک روڑی قرآن کے لیے دکھا دو مردانیت مر چکی ہے ہاں آج کا اخبار اٹھاؤ مسلمان روڑی ہے مسلمان مسلمان کے خلاف تلک نگر تھانے کے اندر جا کر پوچھو نائن بلاک کے امام کے خلاف کتنے حرام زادے اور کتنے کتوں نے یہ کہہ کر اس کا تعلق طالبان سے ہے اس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے یہ بھیڑ کہتا ہے یہ کافروں کو خلاف کہتا ہے یہ پولیس کے خلاف کہتا ہے یہ حکومت کے خلاف یہی تلک نگر تھانے کے اندر جا کر پوچھو اتنی موٹی موٹی فائلیں آر ایس ایس یہاں ہمارے بیان کو سنتی ہے انٹیلیجنس ہمارے بیان کو سنتی ہے بی جے پی کے لوگ ہمارے بیان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج تک کسی کافر نے شکایت نہیں کی لیکن کافر کے نقصے سے پیدا ہونے والا حرام زیادہ جب اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو جا کر فائل دیتا ہے کہ طالبان کی یہ بات کرتا ہے آج مسلمان کی طاقت اپنے ایمان کے خلاف تھانوں کے اندر جا کر شکایت آج کا سیاست اخبار اٹھا کر دیکھو مرکیرا اسی کرناٹک کا ایک علاقہ ہے منگلور اور شیموگا کی ایک جماعت اس مرکیرے کی مسجد میں جا کر روکی وہاں کا کوئی بابو نامی ممبر کبھی اس نے اسلام کی حمایت کے اندر لڑائی نہیں کی ہوگی کبھی اس نے اسلام کے لیے جذبے جہاد کو بیدار نہیں کیا ہوگا لگتا ہوگا کہ وہ داڑھی مڈا وہاں تھانے کے اندر اس نے جا کر کمپلینٹ لکھائی کہ مسلمانوں کی اجنبی جماعت مرکرے کے ایک علاقے کی مسجد میں آ کر رکی ہے ڈاؤٹ ہے یہ لوگ آئی ایس آئی کے ایجنٹ نہ ہو ڈاؤٹ ہے لشکر طیبہ اور طالبان کے یہ لوگ نہ ہو آج مسلمان اپنی جیسی جماعت اپنے جیسے لوگوں کے خلاف بھیڑوں کے سامنے چلاروں کے سامنے ہم کیا کافروں کا شکوا کرے ہم یڈیورپا کا کیا شکوا کرے ہم بی جے پی اور بی ایچ پی کا کیا شکوا کرے بی جے پی کے کتے ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں ہیں بی ایچ پی کے کتے اور سور پاخانے کے کیڑے ہماری مسلمانوں کی جماعت میں ہیں بتائیے ہم دہشت گردی کی کون سی بات کہتے ہیں اتنی موٹی موٹی پہلے یہ آپ کی دعا یہ اولیاء اللہ کا سایہ جو ہمارے سر پر ہے یہ اخلاص کی محنت اور یہ دین کے جذبہ یہ اللہ تعالی ہمیں بچائے ہوئے ہے خدا جانے کب ہم سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے وہ خود پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہارا ریکارڈ صاف ہے تمہارے لوگ آپ جو ہے کیوں مخالفت کرتے ہیں گزشتہ ہفتہ میسور کے اندر جلسہ ہوا کیبل چلاتے ہیں گندی فلمیں لگاتے ہیں کوئی اس کے خلاف شکایت نہیں کرتا جا کا اڈا چلتا ہے کوئی اس کے خلاف شکایت نہیں کرتا عورتیں ان کے سر پکڑے جاتے ہیں زنا کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں کوئی اس کے خلاف شکایت نہیں کرتا وہاں جو ہے متعلق آ کر اور گاڑیاں آ کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کہتا ہے کوئی شکایت نہیں کرتا لیکن نئی بلاک کا امام ساتویں مرتبہ گیا ہے ساتوں مرتبہ تھانے کے اندر یہ شکایت کی گئی کہ اس کا دہشت گردی سے تعلق ہے اس کا تعلق مجھے یہ کہہ کر بڑائی نہیں کر لینا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان کی طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال میں آ رہی ہے بیجاپور کے ایک مقام ہے اور وہ مقام وہ ہے جو بنگلور کے اندر چوک کا مقام ہے شیواجی نگر کا جو چوک ہے ایک مسلمانوں کا مرکزی علاقہ ہے تو بیجاپور کا ایک علاقہ ہے وہاں داتری دتاری مسجد کوئی ہے قریب کے اندر الحمدللہ ہمارا بیان ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ مسجد بڑی ہے ہم مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے ہم نے قیام بھی کیا وہاں بتایا لوگوں نے یہاں دو کمیٹیاں ہیں اور ایک کمیٹی دوسرے کمیٹی کے سر کف ہے اور ان کے گرے بان پکڑ رہی ہے نے کہا ماجرا کیا کہنے لگے کہ اس مسجد سے لگ کر کروڑوں کی ایک عمارت ہے وہ عمارت کی آمدنی پر ان کی نگاہ ہے وہ مسجدیں وہ یتیم خانے وہ ادارے کہ جن میں پیسہ لگانا پڑتا ہے صدر ڈھونڈنے سے نہیں نہیں ملتا خادم ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کمیٹی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی لیکن جن مسجدوں کی آمدنی اور پراپرٹی کروڑوں کی ہو لوگ اس کے لیے مرتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں چلو یہاں تک بات صحیح ہے کہ تم مسجد کا پاخانہ کھاتے ہو تم اللہ کے گھر کا مال کھا کر حرام مال کھا کر اپنے جسم کے اندر اپنے پیٹ کے اندر آنکھ کو ڈالتے ہو یہاں تک بات صحیح ہے لیکن ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کو ذلیل کرنے ہندوستان کے اندر ایک عجوبہ ہوگا کہ وہاں کے مجسٹریٹ کے پاس وہاں کے تحصیلدار کے پاس خود ایک مسجد کی دوسری کمیٹی اپنی حریف اور اپنی مخالف کمیٹی کے خلاف یہ شکایت درج کی کہ حکومت والوں یہ جو کمان بنایا گیا ہے یہ جو مین گیٹ اور صدر گیٹ بنایا گیا ہے یہ مسجد کی زمین نہیں ہے اس کو توڑ دو ہم بابری مسجد کا رونا کہاں روئے ہم گجرات کے مدارس اور مساجد کو آگ لگانے کا رونا کہاں روئے یہاں ایک دتاری مسجد کے اندر ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کا سر نیچا کرنے کے لیے خود مسجد کے میناروں کو توڑ رہی ہے مسجد کے گیٹ کو توڑ رہی ہے مجسٹریٹ نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی تم آپس کی لڑائی میں اللہ کے گھر کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو آپس کی لڑائی میں میں یہ مین گیٹ کو کیوں شہید کرتے ہو کہاں پیسہ لے لو روپیہ لے لو لیکن اس کمیٹی کو ذلیل کر رہا ہے یہ ہے آج کے مسلمانوں کی حالت کہ بھیڑوں چماروں کے سامنے جا کر اپنے جیسے مسلمانوں کو رسوا اپنے جیسے مسلمانوں کے خلاف مقدمے دائر کرنے اس ہندوستان کی عدالتوں میں کتنے علماء کے خلاف مقدمے ہیں کتنے مدارس کے محتمیموں کے خلاف مقدمے ہیں اور کتنے محتمیم اور جو ہے قطیموں اور امام کے خلاف مقدمے ان کو بی جے پی والوں نے نہیں ان کو آر ایس ایس والوں نے نہیں ان کو ٹھاکرے کے گروپ نے نہیں بلکہ اس مسلمان میں ٹھاکرے کی روز نہ جائے حرام کے پلے پیدا ہوئے یہ کافروں کے سامنے جا کر انہوں نے ذلیل کیا انہوں نے رسوا کیا آج مسلمان کیوں نہیں پٹے گا آج مسلمان کیوں نہیں زلیل ہوگا تباہ نہیں ہوگا برباد نہیں ہوگا حالتیں ایسی ہیں مسلمانوں ماہ ربی الاول کے ماہ ربی کے خوشگوار فضا میں خوشگوار نبی کے خوشگوار امت بن جاؤ مسلک کو جھگڑوں کو چھوڑ دو آپسی انتشار کو چھوڑ دو میری بات مانو ولا تنازع فتب چلو چلو ہوا ری حکم بس میرو میرے اللہ نے کہا آپسی انتشار کے اندر آپسی اختلاف کے اندر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اللہ اغیار کے ذریعے سے تمہیں ذلیل کرے گا اللہ کافروں کے ذریعے سے تمہیں پیٹے گا اللہ یہود و نصارہ کے ذریعے سے تمہارے وجود کو ختم کرے گا دنیا میں کوئی طاقت نہیں بنی تھی کفر کی عیسائیت کی یہود یہودیت کی نصرانیت کی جو ہمیں آن دکھا سکے ہمیں آن دکھاتا ماس کھڑا ہو جاتا ہمیں کوئی آن دکھاتا طارج ابن ولی کھڑا ہو جاتا ہمیں کوئی آن دکھاتا وقت کا ٹیپو کھڑا ہو جاتا ہمیں کوئی آن دکھاتا وقت کا محمد بن قاسم کھڑا ہو جاتا آج خود لڑ کر مر رہے ہیں اپنے امام کے خلاف اپنے محتمین کے خلاف کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں بمبئی کے حج ہاؤس کے جو امام صاحب تھے بیچارے اپنے بیوی کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو چھوڑ کر تقریباً پانچ سال تک تم ایک لمحہ ایک لمحہ جورو کو نہیں چھوڑ سکتے اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جورو کے غلام اولاد کے ماننے والے ہمارے ساتھ رات کے بیانوں میں شریک اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ بیوی کا پرمیشن نہیں ہے بیوی کی طرف سے اجازت نہیں ہے پانچ سال اپنی زندگی کے نوجوانی کے کون تھا ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرنے والا یہی سر پکڑو مسلمان تھے جنہوں نے بمبئی ہج ہاؤس کے امام کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اور کشمیری مجاہدین کو پناہ دینے کا الزام ڈال کر پانچ سال تک قید و بند کی صحبتوں والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا یہ اللہ کی مدد یہ اللہ کی نصرت اور رضا اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مدد شامل حال فرمائے اس نے لاکھوں روپے خرچ کر کر ان کے مقدمے کی پیروی کی اور ان کو چھڑایا مسلمانوں آپسی اختلاف آپسی انتشار کی وجہ سے چیرا پلی جو حیدرآباد کی ایک بہت بڑی جیل ہے وہاں پر ہمارے بیس بھائی جو بڑے جرموں کے اندر قید کیے گئے تھے الزاموں کے اندر قید کیے گئے تھے مقدمے کی سنوائی کے لیے جب عدالت کے اندر گئے ہیں آ کر انہوں نے دیکھا اللہ کے قرآن کے اور راہ کو بکھیر دیا گیا ہے جانی ماس کو بکھیر دیا گیا ہے تزوی کے دانوں کو توڑ کر زلیل کر کر زمین کے اندر بچھا دیا گیا ہے کس کا پیٹ نہیں جلتا آپ اپنے گھر کے اندر جائیں اور دیکھیں آپ کی کتابوں کو جوتوں کے پاس رکھ دیا گیا نورانی قیدے اور قرآن کے اور آپ جو ہے پھاڑ دیے گئے ایک کمینے سے کمینہ کم سے کم مسلمان آگ بگولا ہو جاتا ہے ان کا آگ بگولا ہونا ایک کتنی بات تھی انہوں نے جیل کے سپریڈنٹ اور جیلر سے بات کی تو بات میں تلخی ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں تو منہ دے کر بات کرتا ہے ہمیں تو سختی سے بات کرتا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ سیٹلائٹ فون تم لوگ لگ کر ہم پاکستان کو بات کرتے ہو خامخا کا الزام تھا قرآن کی توہین کرنی تھی لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا کیسے الزام چھبیس جنوری کو زاہد نام کے اکبر نام کے بیس پر دو سال کے بیس پر چار سال کے لشکر طیبہ کے دو دہشت گرد بمبئی میں داخل ہو چکے ہیں چار دہشت گرد دلی میں آ چکے ہیں یہ ہندوتوا پر دہشت گردی کا جو لیول ہے اس لیول کو مٹانے کے لیے ہر پندرہ اگست کو پاکستان سے ان کو وہی آتی ہے ہر چھبیس جنوری کو ہر جو ہے دیوالی کو یہ اپنا آپ نے پیغام میڈیا میں سنا ہوگا اتنی جب آئے تھے تو پکڑا کیوں نہیں تھا عمر آپ نے کیسا جان لیا رنگ روپ آپ نے کیسے جان لیا ایسے ہی الزام انہوں نے ان پر ڈال دیا کہ سیٹلائٹ فون سے تم پاکستان بات کرتے ہو قرآن کی توہین کی ہو سکتا ہے کہ کوئی سب جملہ کہا ہو نتیجہ یہ ہوا جیل کے سیرن کو بجا دیا گیا اور پھر سو پولیس والوں کو طلب کر لیا گیا اور باہر سے جیل کو مقفل کر دیا گیا ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور ان کے آنکھوں پر مرچ کا پاؤڈر اور پانی چھڑکا گیا سو پولیس والے دو گھنٹے تک انیس قیدیوں کو مارتے رہے کسی کا پیر چلا گیا کسی کی ناک کی ہڈی چلی گئی اور ان میں سے کلیم اور عزیز نام کے دو قیدی نازک حالت کے اندر آئی سی یو کے اندر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گئے ابو غریب جیل کی بات کرتے ہیں آپ گوانتا نامو بے جیل کی بات کرتے ہیں آج کفر اسلام پر ایسے ٹوٹ پڑ رہا ہے آج کافر مسلمانوں پر ایسے دشمنی کر رہا ہے ایسے وقت کے اندر مسلمانوں کے اندر صرف پکڑو مسلمان منافق عبداللہ ابن سبا کی نسل عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی نسل آج اگر مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے تو یہ مسلمان سر نہیں اٹھا سکتا عالم اسلام کے اندر انقلاب آ رہا ہے سعودی عرب کے اندر بھی ریاض میں جدہ میں عوام وقت کی بادشاہت اور آمیریت کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں آنے والے دن الحمدللہ مسلمانوں کے لیے اچھے ہیں آنے والے دن ظالموں کے لیے برے ہیں آنے والوں کے آنے والے دن فرعون کی تباہی قارون کی تباہی ابو جہل کی تباہی ادبا کی تباہی شیبا کی تباہی کے دن ہیں اس لیے میں کہتا ہوں داڑی منڈو سے تم داڑھی رکھ لو میں کہتا ہوں بے نوازیوں سے تم نوازی بن جاؤ میں کہتا ہوں فرونوں سے تم موسا کی جماعت میں آ جاؤ میں کہتا ہوں ابو جہلوں سے تم موسم ربی میں موسم بہار کے خوشگوار نبی کے دامن میں پناہ لے لو میرے اللہ کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی ورنہ تمہیں جو ہے نہ اس دنیا کے اندر عزت ملے گی دیکھو وہ دن گئے کہ جن میں کہا کرتے تھے اگر تم نے کچھ کیا تو تمہاری اولاد اور تمہاری نسلیں اس کو بھگتے گی یہ جملہ بیکار کا جملہ ہے بیکار کا ہے جملہ اب یہ صبح میں کرو دوپہر میں بھگت لو اب یہ کل کرو آج بھگت لو مسلمانوں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ حق سے دشمنی کرو اسلام سے دشمنی کرو سچائی سے دشمنی کرو دیکھو پہلے مسلمان فیمس تھا حاتم تائی کے نام پر بھائی حاتم تائی سخی آدمی تھے فلاں آدمی کون جو رمضان کے اندر راشن دینے والا فلا آدمی کون جو مسجدوں کے اندر کنویں تعمیر کرنے والا فلا آدمی کون جو غریبوں میں کپڑا بانٹنے والا ہمارے بڑے جاہل ضرور تھے لیکن نیک کاموں کے اندر مشہور تھے کہ وہ کپڑا دینے والا وہ کنویں کھودنے والا وہ مدارس بنانے والا وہ مساجد بنانے والا محلوں کے اندر وہ لوگ مشہور ہیں جو علماء دشمن کے نام سے ہیں یہ کتا یہ امام کا دشمن یہ کتا یہ موزن کا دشمن یہ کتا نماز کا دشمن یہ کتا داڑھی کا دشمن یہ کتا قرآن کا دشمن یہ کتا مکتب کا دشمن یہ کتا مدرسے کا دشمن تم دشمن بنو گے حسن مبارک کے ساتھ رقیبہ کے ساتھ ابن علی کے ساتھ اور امریکہ کی فوج کا جو انجام ہے میرے اللہ کی قسم وہی انجام تمہارا ہوگا اور اگر تم حسنی بنو گے حسینی بنو گے اللہ نے ہمارے حضرت حسین کو جو کامیابی سے نوازا حضرت حسن کو جو کامیابی سے نوازا میرے رب کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ عزت کا تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الدین آمن وقل مسلمانوں اگر تمہارے اندر ایمان آ جائے تمہارے اندر عمل صالح آ جائے منافقت چھوڑ دو کافروں کی دوستی چھوڑ دو کافروں کو کچھ کرنا چھوڑ دو یہ تمہارا ساتھ نہ تھے نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں لا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین میرا اللہ کہتا ہے کہ کافر اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے اکثر پکڑو اسی جملے کو لے جا کر تھانے میں سنائے گا دیکھو صاحب تمہیں الگ کتے ہمیں الگ کتے وہ اسی کی ذات کا آدمی ہوگا طالبان کا لفظ آئے گا اسلام کا لفظ آئے گا جہاد کا لفظ آئے گا قرآن کا لفظ آئے گا میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لینا انشاءاللہ ان کے جنازے مساجد میں آنے والے نہیں ہیں ان کو علماء اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ہیں ان کا انجام وقت کے فرونوں کی طرح وقت کے دجالوں کی طرح وقت کے ابو جہی کی طرح وقت کے ادبا کی طرح وقت کے شیبا کی طرح ہے یہ دو ہزار گیارہ اور چودہ سو بتیس ہجری یہ انقلابی جو ہے سال ہے اس سال کے اندر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا میرے اللہ نے کہا وکل جال حق و الباطل حق آیا باطل چلا گیا میرے اللہ نے فرمایا کہ نور آیا اور ظلمت چھٹ گئی میرے اللہ نے کہا روشنی آئی اور تاریخی چلی گئی میرے اللہ نے کہا جنت کا خوشگوار موسم آیا اور جہنم کی بدبودار فضا چھٹ گئی انشاءاللہ سننا انشاءاللہ شاء آپ اپنی زندگیوں میں دیکھو گے آپ کی اولاد آپ کی نسلیں نہیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے وقت کے فی کو اس کی ممی مصر کی سرزمین کے اندر بنتے ہوئے یہ عالم اسلام کا انقلاب یہ مسلمانوں کی حالت یہ مسلمانوں کے تیور اور یہ مسلمانوں کے امریکہ کے پالتو کتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ایک فال نیک ہے کہ نیک وقت مسلمانوں کے قریب آ چکا ہے بشرطے کے مسلمان ان سر پکڑوں مسلمانوں کو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کشمیر کے سوپور کے اندر اختر اور آصفا نام کی دو بچیوں کو کسی دہشت گرد نے قتل کر دیا میں کہتا ہوں کیا اس کا دماغ خراب تھا قتل کرنا تھا تو اس کے باپ کو مارتا قتل کرنا تھا اس کے بھائی کو مارتا معصوم لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں کو عزت کو آبرو کو چھیڑے بغیر ان کو چومے بغیر ان کو پیار کیے بغیر آخر گولیوں سے کیوں بھون دیا تھا آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے یہ بی ایچ پی کی نسل تھی یہ آر ایس ایس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے یہ مجاہدوں کے خلاف سر پکڑو کا کام فوجیوں کے پاس دلالی اور مخبری کا کام کیا کرتے تھے اور ان لڑکیوں کو کافر فوجیوں کے پہلو کے اندر سلایا کرتے تھے کسی غیرت مند نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ اسپیا اور اختر نام کی مسلمان امت محمدیہ کی بیٹی کافروں کے پہلو کے اندر سوئے اس لیے اس نے یہ کام کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کل اصفیا اور اختر کو مارنے والے یہاں کرناٹک میں بنگلور میں آئے اور ان سر پکڑوں کا خاتمہ کریں ان آر ایس ایس اور بی ایچ پی کے نسخے سے پیدا ہونے والے جو اسلام اور مسلمان اور علماء حقانی اور علماء ربانی کے خلاف جاسوسی اور مخبری کا کام کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا برا وقت آ چکا ہے توبہ کر لو معافیا مانگ لو اللہ کا عذاب تمہارے سروں کے قریب ہے حق و باطل کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے اب میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حق اتنا نمایاں ہے اتنا نمایاں ہے کہ اب شک قبر کے معجزے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب درخت زمین سے نکل کر آنے کے معجزے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حق کو اتنا نمایاں کیا ہے دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ میرے محبوب کی سنت ہے ہاں یہ کلام پاک کی طاقت ہے ہاں یہ سنت کی قیمت ہے اور یہ سنت کا بدلہ ہے اور یہ سنت کا سمرا ہے مسلمانوں دیکھو آج یہ بے انصافی آج یہ بدہواسی محلوں سے نکل کر دیہاتوں سے نکل کر آبادیوں سے نکل کر عدالتوں تک پہنچ چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ مکہ مسجد بلاس کے سلسلے میں اور مالیگاؤں مسجد کے بلاس کے سلسلے میں اجمیر بم دھماکے کے سلسلے میں اسیما آنند کو گرفتار کیا گیا اور اس نے جب حیدرآباد کی جیل کے اندر عبد الکلیم نام کے ایک مسلمان سے ملا اور عبد الکلیم نے بتایا بھیا جرم تو تم کیے ہو خطا تو تم کیے ہو بھگت رہی ہے میری بیوی میرے معصوم بچے تڑپتے ہیں میری ماں روتی ہے میرا باپ مچلتا ہے میرا خاندان روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج ہو چکا ہے میری تعلیم ادھوری ہو چکی ہے اسیم آنند جو دہشت گردوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کی انسانیت جگ گئی اور اس کی حیوانیت دفن ہو گئی اس نے عبد الکلیم کو کہا کہ تم دیوتا کے شکل میں مسیحا بن کر جیل کے اندر میری ملاقات ہوئی اب میری زندگی کی دوسری کروٹ تم دیکھو گے اب ہندوستان ایک نئی تاریخ اور ایک نئی ہسٹری کو لکھے گا یہ کہہ کر وہ عدالت کے اندر گیا اور اقبالیہ بیان دیا ہاں میں ماسٹر مائنڈ ہوں اور بم دھماکہ کرنے والوں کا میں ذمہ دار ہوں یہ کہہ کر دوسرے نام بھی اس نے بتائے تو عدالت کے جج نے اس سے پوچھا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس اقبالیہ بیان سے تم کون سے انجام کو پہنچ سکتے ہو تمہیں سزا ہو سکتی ہے تمہیں سولی ہو سکتی ہے جاؤ تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بیان کو بدلو اسیما آنند ایک مسلمان کی تحریک سے جب اقبالیہ بیان دیتا ہے ہندوستان کی عدالت اسے ایک اور موقع دیتی ہے ہمارے مسلمان نوجوان کو ناکردہ ظلم کے الزام میں ان کے پیشاب کی جگہ کرن کے جھٹکے دیے جاتے ہیں پاخانے کی جگہ مرچ کا پاؤڈر ڈال کر خون کے پاخانے کرائے جاتے ہیں خون کے فبارے ان کے جسم سے نکلتے ہیں ان کے جسم کو داغ داغ کیا جاتا ہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر وہ جو ہے جج کو اپنے نشانات دکھاتے ہیں اپنی شرمگا اپنے جسم کے نشانات دکھاتے ہیں تو جج کے پسیلے نہیں چھوٹتے جج کو رحم نہیں آتا جج ان کی باتوں کو نہیں سنتا پولیس کے بیان کو مانتا ہے اور زخم کو نہیں مانتا مار کو نہیں مانتا یہ ہے دنیا کے ہندوستان کی عدالتوں کا انصاف وہ اقبالی بیان کر دیتا ہے کہ مجرم میں ہوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیان بدل لو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہم نے خطا نہیں کی تو ان کو ضمانت نہیں دی جاتی ہے مسلمانوں حالات بڑے خراب ہیں ایمان سے اور اسلام سے قرآن سے حدیث سے اور موسم ربیع الاول کے کچھ گوار پیغمبر کی کچھ گوار امت کے اندر داخل ہونے کے علاوہ میرے رب کی قسم نہ دنیا کی عدالت ہمیں انصاف دے سکتی ہے نہ دنیا کی حکومت ہمیں پناہ دے سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں امن دے سکتی ہے ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک صاحب جن کے بارے میں طے ہو چکا تھا طے ہو چکا تھا کہ یہ مکمل ہارٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے علامات پورے ظاہر ہو چکے ہیں سربر کون عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا وہ دعا اتنی ہے کہ آپ چپل پہننا شروع کریں ختم ہونے سے پہلے وہ دعا ختم ہو جائے گی آپ مسجد کے زینے سے اترنا شروع کریں آپ اترنے سے پہلے وہ دعا ختم ہو جائے گی وہ مریض صاحب جب ڈاکٹروں نے انہیں متنوع کیا ہو سکتا ہے کہ کولسٹرال زیادہ ہو چکا ہو تمہارا دل ویک ہو چکا ہو چار نالیاں آتی ہیں اس میں سے کوئی نالی بلاک ہو چکی ہو جب انہوں نے ٹیسٹ کرایا نہ صرف ایک نارمل ریزلٹ آیا بلکہ کامیابی کا بھی ریزلٹ آیا کہ کسی قسم کی نہ تو کوئی بیماری ہے نہ آئندہ اس قسم کا کوئی خدشہ ہے یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے سرور کون آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو سینٹی میٹر کی دعا وہ کیا ہے دعا اس دعا کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی اور خصوصیات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپسی اختلافات سے نجات دلائے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اندر جو امت کے منافق ہے اللہ ان کا خاتمہ فرمائے اللہ امت میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے اللہ آخا کا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وافردان الحمد للہ رب العالمین